محمد رسول الکریم آرالر رشید کو کسی آدمی نے سختی سے نصیحت کی تو انہوں نے اس کے جواب میں کہا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تو اس سے بہترین یعنی علیہ السلام کو مجھ سے زیادہ خراب فرعون کے پاس جب تبلیغ کرنے کے لیے بھیجا تو اسے کہا کہ کولا لہو قول نہ وہ تیسری ڈاکٹر صاحب سے جی، جی۔ کولا لہو قول لہو کہ اس سے نرم بات کہو ہاں جی آگے کیسے لال لہو ذکر ہو یقا ذکر ہو لہو شاید لال لہو قبول کر لے اور جو ہے تو وہ کر لے ہاں جی؟ ڈر جائے وہ خیال صاحب نے ہمیں ایک بڑا عجیب لطیفہ سنایا انہوں نے کہا کہ حضرت مولانا صاحب حضرت مولانا شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما تھے کہ کوئی افسر آ گیا بڑا انگریزی پڑھا لکھا تو اس نے کہا مولانا صاحب یہ تجیب آئے تھے قرآن مجید میں کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ اولا لہو کو لئی نہ لال ذکر ہو لال لو یا ذکر ہو یکشا ہو سکتا ہے کہ وہ قبول کر لے یا جو ہے تو ڈر جائے تو اس کا کیا مطلب اللہ تعالیٰ کے علم تو محیط ہے اور اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ نہ اسے ایمان قبول کرنا ہے نہ اسے ڈرنا ہے نہ اس نے نصیحت قبول کرنی ہے اور یہاں کہہ رہے ہیں کہ شاید جو ہے وہ نصیحت قبول کر لے تو وہ کہتے ہیں یہ بزرگ دوسرے کے حضرت مولانا صاحب کو جواب دینے لگے کہتے میں نے اس پر جو دھیان کیا تو اس پر شراب کے نشے کا اثر تھا آدمی پر میں نے کہا حضرت مولانا صاحب سے کہ حضرت مولانا صاحب مجھے جو ہے تو بات کرنے کی ضرورت ہے اس نے کہا چلے آپ بات کر چکے تھے میں نے اسے کہا کہ پہلے تو اپنے آپ کو پاک کر کے آؤ پھر ان نفیس باتوں کا جواب سنو تمہارا تو حال ایسے ہے کہ اس میں یہ بات سماتی نہیں ہے آپ کی سمجھ پر جو ہے وہ گرد پڑی ہوئی ہے اس پر دھند و کالک ہے بوجھ آپ کے نشے کے تو آپ تو پاک ہو کرائیں گے پھر باتوں کو سمجھ سکیں گے ایسے وہ نہیں سمجھ سکتا کہ آدمی شرمندہ ہوا شرمندہ ہوا پھر پہلے کہا چلو میں تو بدرتا تو ہوا وہاں سے ڈاسنگ آتا ہے تو کہتے میں اسے کہا کہ ہم جب بات پار کرتے اپنے پشتوں میں تو ہم کہتے پوئے کا منی نا تو اس کو بدلے مطلب سمجھاؤ اسے دو ماننا اسے نہیں ہے تو یہ بھی اس طرح کا جملہ ہے کہ اس رسید قبول نہیں کرنی ہے جی یعنی اس بات کی امید کرنی چاہیے کہ رسید اسے قبول کر لے لیکن رسید اسے قبول نہیں کر بات اس کو کہہ دیں ماننا اس سے نہیں ہے آ کے میں نے پہلے سنی بات کی پھر اسے میں نے کہا کہ پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کر کیا پھر باتوں کو سمجھو رشید نے کہا کہ فرون کے پاس اسلام نامدین جسیر کو بیجر اللہ جب آپ الفاظ کا انتخاب اچھا نہیں کرتے ہیں تو آپ اگلے کے دل کو اس چیز کے قبول کرنے سے بند کر لیتے ہیں بھی فرمایا گیا ہے کہ بہد اللہ سبیل رب کا بالحکمت و المعزت الحسنت و جاد الحم باللطی حسن بہد اللہ سبیل رب کا بالحکمت حکمت کا کیا معنی کیا گیا جی اس جگہ پر سیار سے کے ساتھ یعنی کتنی اس کی استعداد ہے کتنی وہ بات لے سکتا ہے یعنی اس کی استعداد کو دیکھنا ہے کتنی بات لے سکتا ہے اتنی سے بات کرنی ہے اس کی سمجھ استعداد کو لے کر اس کے مطابق بات کرنی ہے ہوگی حکمت موجود الحسنات ایسے الفاظ بیان کے بول کے اختیار کرنے ہیں جو سخت اور خرخت نہ ہوں میٹھے اور نرم ہوں اور پریشان کرنے والے نہ ہوں دلکش ہوں ایک آدمی آیا بادشاہ نے خواب دیکھا میرے سارے دان انہوں نے تعبیر والے کو بلاؤ انہوں نے نے بلایا تعبیر کہا میں نے یہ خواب دیکھا میرے سارے دان گئے ہیں تو اس نے کہا بادشاہ سلامت آپ کے سارے رشتے دار مر جائیں گے اس کی تعبیر نے کہا تو بڑا بیوقوف آدمی اس کو جوتے لگاؤ جوتے لگا کر دیکھا دیکھ کے دربار سے باہر نکال دیا چلا گیا جوتے کھا کر آدمی کو بلاؤ دوسرے آدمی کو بلایا گیا اسے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے سارے دانت گر گئے میرے بادشاہ تو بڑا بار خواب ہے انہوں انہوں نے نے کیسے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی اتنی لمبی لمبی عمر ہوگی کہ جب صاحب آپ کا استدار وفات پائے جائیں گے اس کے بعد آپ جو ہے تو وفات پائیں گے انہوں نے کہا اس نے اس پہ ناپ گوشت <laughs> کیا اس سے کوئی مختلف بات کی ہے کوئی جی؟ بات اس نے بھی ہے <laughs> کہ اب سب رشتے دار مر جائیں گے پھر آپ مریں گے لیکن اس نے انمان مضمون الفاظ ایسے انتخاب کیے کہ اس کا اپنی اتنی ناگوار بات اتنا خوشگوار بنا دی ہمارے ڈاکٹر اسلم صاحب ہوتے تھے جہاں جغرافیہ ڈپارٹمنٹ میں مجھے اسلام آباد لے گئے تو وہاں سائنس فاؤنڈیشن کو ادارہ تھا جو یہ باہر ملکوں کو بھیجتے تھے پروفیسروں کو پی جی وغیرہ کے لیے تو سائنس فاؤنڈیشن ہمیں اس میں کچھ ریٹائرڈ لوگوں نے کانٹیکٹ پر رکھے ہوئے تھے ایک آدمی میں دیکھا اس کی عمر ستر سال ہے اور وہ سب میں چاقو چوبند صحت مند اور جب تھوڑی دیر مجلس میں بیٹھے وہ سب پر چھا گیا ساری مجلس میں سی نوجوان یہ پڑھ لکھے سب اس کے آگے سے اور جب بات کیا اس نے ساری مجلس کو زعفران زار بنا دی خوش کیا کر دیا اس اب میں ایسے دل میں سوچتا کہ اس کی صحت کا راز کیا ہے تو ایسے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ یہ سارے ہمارے اندر آؤ جی اندر آؤ سوندر جگہ دو جی اندر آؤ نے کہا جی یہ میرے سارے جو ساتھی ہیں نا اپنی زبان میں کلی کے تھے سارے میرے جو کار جو ہے نا ان سے میں کہا کر تو سارا دن یہاں تنگ ہوتے ہو تنگ کرتے ہو پریشان کو دوستوں کو سارا دن یہاں لڑائی کشتی کرتے ہو یہاں سے جانے کے بعد پھر گھر میں یہ صحیح کرتے ہو تو میں نے کہا کہ خدا کے بندو کہیں تو ہتھیار ڈال دیا کرو نا کہیں تو ہتھیار ڈال دیا تو یا بھی اپنے آپ کو کھاتے ہو گھر میں جا کر پھر کھاتے ہو اپنے آپ جان کھاتے ہو آپ میں ایک دفعہ یہ لٹرین ٹھیک کرنے کے لیے اپنے کالج کے پلمبر کو لے کر آیا ہاں مجھے اس بات کا وہ ایک ہوتا ہے زوم ہوتا ہے دعویٰ ہوتا ہے کہ میں سارے کام میں دیکھے ہوئے ہیں سیکھے ہوئے ہیں اور اس کو میں جانتا ہوں سیٹ ٹھیک ہونے سے پہلے ایک دن میں نے یہ لیٹرین اپنی خود بنائی ہے کہ چلو آج فارغ ہو تو وہ کا لا کر رکھا اینٹیں وغیرہ مسالہ بنا کر اکیلے سارا کر کے پلستر کر کے اس کو چھوڑا میں پیچھے ہٹ کر بیٹھا تو کمر میں سا درد ہو رہا تھا میں نے کہا تھوڑا سا گرور ہوا تو بس پھر اسپتال میں داخلہ ہوا پھر میں نے آپ سے کہا کہ اسی پر تو لڑے ایک بیمار کی روزی رکھی روزی بات ہو تو بھی چلا کیا کھائے گی میں سب پر کھڑا ہوں کیسے کرو ایسے کرو اب وہ جانا بڑا کروں اور مجھے کہہ بھی نہیں سکتا کہ آپ ذرا جائیں جی میں مجھے کام کرنے دیں کوئی مجھے ضرورت پیش آ گئی تو میں کہا آپ تو سمجھ گیا ہو نا اس نے کہا ہاں جی میں نے کہا بس میں کام کے لیے جاتا ہوں پھر آتا ہوں میں چلا کے کام کر کے آیا جب واپس تو اس نے میری ہدایات کے مطابق تو نہیں کیا اس کو اس کے خلاف کیا لیکن جیسے میں اس کو بتا رہا تو اس نے اچھا کیا اس نے میں کہا کھیلا تھا ہوٹل کھا ہو تو اس نے کہا ڈاکٹر سے داخل کسی دکھا نہیں نے کہا آپ تو بڑا اس نے کہا یہ ہمارا پیشہ ہے نا جی تو زیادہ اس سمجھ بھی آتا ہے ہم سمجھتے ہیں اس کو میں اس کے بعد پھر میں پر نہیں کھڑا ہوا جب بھی ہمارے بعض ساتھی کہتے ہیں کہ گھر پر حالات بہت خراب ہو گئے ہیں تو میں نے کہا کہ والد صاحب کتنے دن ریٹائر ہوئے ہیں کتنے دنوں نے کہا بس ایک مہینہ ہو گیا میں نے کہا کیا کہا بس بیٹھے ہوتے ہڈی چولہا جھاڑو برتن سب چیزوں پر ان کی ترکیبی وہ بات ہوتی ہے دفتر میں یہ کرتے تھے چپراسی کو جی صبح کیا کہتے اسسٹنٹ کو کلرک کو سب ڈنٹ کو ہنسی ہاں جی۔ اور سب کو آئی ڈاک کو ٹھیک کرنا اس کو سنانا کہ تب اس سے پارا ہوا گھر پر آ گیا اب جو ہڈیا پر برد ہوتے پر تو کیا گھر بیٹھے گا یہ تو سب کو کریں گے کہ کیا گھر بیٹھ کر کسی میں کام لگاؤ کسی کام کو کام لگاؤ ہاں جی۔ ہمارے رشتے داروں نے کہا کہ والد سارا سخت ہوئے میں نے کہا کام لگا نے کہا کیا کام رہے ہیں تم بڑی عمر ہے تمہیں کہتا بتاتا ہوں کہ محلے کے دس بارہ بچوں کو جمع کرو اور ان سے کہو کہ ان کو قرآن مجید پڑھائیں ہاں تو بس یہ بالکل ٹھیک ہے بس پھر میں کیا میں نے کہا کہ کہا بس بالکل مصروف ہو گیا بس اب ہماری جان چھوڑ گئی ہماری جان چھوٹی ہے جب سب آرام سے ہو گیا سدھر ہوئے تو سچ بات ہے کہ ہم اپنی صحت اپنے سکون اور اپنی آخرت اپنے اعمال کو اس بات پر ضائع کر رہے ہوتے ہیں شان ہمارے بدا صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو ایسی شخصیت ہے کہ سارے علاقے کے باپ سے اولاد چن گیا مخان کے جھگڑے ہوتے تو ان کے پاس آتے تھے جو میں جھگڑے ہوتے تھے ان کے پاس آتے تھے سب جو ہے تو میں اپنے آپ کو بہت بچایا بچایا لیکن میرے سر پر آپ پھرتے ہیں اس طرح کا خاندان آ گیا وہ ساس اور جان داماد اور بیٹی اور ایک چھوٹا اس کا بیٹا ہے اسلامی کا اور اس کا ماسا ہے وہ آ گئے جی انہوں نے ہاں، وہ شکایت لے کر آئے ہوئے تھے اب گھر والے نے شکایتیں کی کہ وہ روئی ہو اور خان بیٹھا ہوئے ساس ہی بیٹھی اس کی بڑا یہ ساری شکایت سے کی کہ والا بلا کا ایک دم سن لی ساری باتیں اس وقت نہیں بولا ورنہ پٹھان آدمی کا تو یہ طریقہ کار ہے اسی وقت ساتھ توڑا ہاں جی صبر کرنا تو ہماری کتاب میں دے چلے اس نتیجوں کو فرق بیاج کر پہلے دوسرے نتیجوں کو سدھاؤں رائے انہوں نے ہم جاتے تھے چلا لگانے کے لیے تو جاتے ہی صاحب جو تھے ہم سب کو امیر بنا دیتے تھے تو بسرد والے ہم سب کو امیر بنا ہم بڑے خوش ہوتے تھے کہ دیکھو یہ اعتبار ہم پر کرتے ہیں ہم بڑے اعتبار ہے امیر ہمیں بناتے ہیں تو ایک دن مشورے میں بعض اوقات مشورے بجوات پر ہی بات آ جاتی ہے نا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ فلاں فلاں پنجاب والے ساتھی کو امیر بناؤ تو کہتے ہیں فلاں فلاں پٹھان ساتھ ہے ماننا تو صحیح نہیں تو کیوں نہیں امیر بناتے اس کو ماننا تو بھی نہیں تو لگا کہ بھائی اچھا یہ بات ہے یہ باری کوالیفکیشن اتنی ڈس کوالیفکیشن بنانا یہ باری کوالیفکیشن نہیں ہے تو ڈس کوالیفکیشن خصوصیت نہیں ہے جی تو باری کبا ہے جس پر امیر بناتے ہیں سبحان اللہ جی کون نتیجہ آپ کو سدائے پروفیسر سچی جی کو بالیوڈ عبد القیوم صاحب یاد ہیں فائدہ جو بند تھے اور جب مجلس سناتے تھے مذہب مولانا صاحب کی تو ایسے لطیفے سنا کہ لوگوں کا سر رکشا بتائی جس طرح سے مولانا صاحب کو سے بیان کھا رہے تھے اور سنایا نے کہا کہ میں جب میں پڑھ رہا تھا تو وہاں پر میرے استاد صاحب جیسے انہوں نے میرا نام کھولوڑا رکھا تو تو رکھا اور استاد صاحب جو کچھ بھی ہے ایسی بات ہے کہ تو ہولوڑا فلانی طرف جاؤ ہولوڑا جی سر تو خیر ایک دن جو ہے تو اس طرح ہوا کہ استاد صاحب کا بیٹا مجھ سے کہتے ہیں میں نے کہا جی اس نے اس کے باہر کوئی بڑی لڑائی ہو رہی تھی بڑا شور تھا اور ہنگامہ تھا تو اس کا باہر جا کر دیکھو کیا ہولڑا ہو رہا ہے تو میں نے کہا اچھا کا یہ مانا ہے مجھے تو آج پتا چلا اس کے بعد استاد صاحب کے علاوہ کسی نے مجھے ہولڑ کہا رہا میں اس کو دیکھ لوں یہ تو مجھے اس سے پتا چلا کہ ہولڑ کا یہ مانا ہوتا ہے بٹھا رہا یہ بھی اچھا سا لفظ جائے چلے قیم صاحب کا تیسرا لطیفہ آپ کو سنایا کہ یاد آ گیا اگر اس کی بچے جو نیکس آدمی تھا یہ وفات ہو گئی یہ رضا الحق کے والد صاحب کی وفات ہوئی تو وہ رضا الحق کے والد صاحب کی رائے میں زندگی وقف تھی بڑا آپ جب آدمی تھا اب اس کے جنازے پر اگر ملک نے جنازہ پڑھایا اور کہتے ہیں مودی قیوم صاحب اس پر بیان کریں گے میری یا ہوا خدا خیر کی یا اللہ خیر اس بھی تو زمارے پر لوگوں کو ہنسائے گا پھر کیا کریں گے بارہ سب بڑا سنجیدہ بیان شروع کیا ایسا بڑا غمگین بھی تھا اس بڑا دوست تھا غمگین وہ ایسا ہوتا تھا اس نے بیان میں کھڑا کیا ایک آدمی تھے بڑے نیک سالے ان کی وہ بہت بڑھے ہو گئے ان کی وفات کا وقت قریب آ گیا جب وفات کا وقت قریب آ گیا تو نے اپنے بیٹوں سے کہا بیٹوں نے کہا کہ ابا جانا آپ کو کوئی ارمان ہو کوئی آپ کی خواہش ہو کوئی ہو تو ہمیں آپ بتائیں تاکہ ہمارے دل پر یہ ارمان نہ رہے کہ ہم نے آپ کی خدمت نہیں کی اور آپ کی چاہت پوری نہیں کی تو نے کہا کیا نے کہا نہیں آپ ہمیں ضرور بتائیں نے کہا میری چاہت پوری کرتے ہیں تو بابا صاحب نے کہا میری شادی کرا <laughs> یا اللہ اب اس میں پہ پر میں ہنس سکتے ہیں اور خیر اپنے آپ کو ہم نے کنٹرول کیا ہنستے سات نے آپ کو تو ایسے وہ کریم صاحب بات سے بڑی پتہ کی بات نکال کر پھر انہوں نے کہا کہ تم سب کو تو بڑا عجیب بابا صاحب نے کہا تم سب کو بڑا عجیب لگا ہوگا کہ یہ جو ہے میں شادی کرنے کا کہہ رہا ہوں دیکھا تمہیں پتہ ہے کہ میں نے کیوں کہا تم نے کہا کیوں کہا میں نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ مجھ سے ساری زندگی کوئی سورت نہیں چھوٹی ہے ساری زندگی کوئی سورت نہیں چھوٹی ہے اور اب وفات کے وقت قریب ہو گیا ہے تو ایک بات میرے سامنے آئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب وفات ہوئی تھی تو آپ کے بعد آپ کی کوئی چھ سات بیوہ بیویاں رہ گئی تھیں تو یہ سنت میری رہ رہی ہے تو میں اب بستان کی فکر میں تھا کہ زندگی میں کوئی سن نہیں چھوٹی ایک سنت مجھ سے چھوٹ رہی ہے اس کی تکمیل کے لیے یہ بات میں نے کہی تو نے بڑی بات کہی تو شروع میں کیا بات تھی اس کے شروع میں ہاں وہ جب روئے تو اب جو چھوٹا بچہ ہے نا وہ بڑا حیرت زدہ ہو کر ماں کو دیکھ رہا ہے دیکھ رہا ہے تو خیال اس کے خاون سے میں نے کہا کہ میں نے کہا دیکھے بولنے والے لوگ ہوتے ہیں تو میں نے کچھ انگریزی میں سنا دینے بڑے خوش ہو جاتے ہیں تو میں نے کہا کسی child is having a question وہ یہ آپ سے کوشچن کر رہا ہے کہ وائی از مدرس بی پہ آپ سے سوال ہے کہ میری ماں کے رونے کی وجہ کیا ہے تو خیر ہو بڑا اس نے محسوس کیا اس بات کو تو جان لگے تو ان کو تو کچھ لاگا نے عورتوں کو کچھ انسٹرکشن ان کو کیا کہہ دی تمہارا بزرگوں کہنا کہ عورتوں کو لگا سمجھا دیا کرو کہ بعض تھکے تھکائے آتے خامن دوسری بات ان کو مسائل نہ پیش کر لیا کرو اسی وقت سے مسئلہ شروع کیا کرو اور اس سے سولہ بات کے لیے خان سے میں نے کہا دیکھا ذرا صبر کرتا ہے آپ دیکھتے ہیں گھر کے سارے کام گھر والی ٹھیک کر رہی ہے اور آپ کے وفادات کا خیال کر رہی ہے اپنی نماز روزہ عبادت کر رہی ہے اور تھوڑی جگہ اسے شور وغیرہ مچایا تو اس کو آپ برداشت کر لیں کوئی بات آدمی ذرا سمجھداری سے سمجھا دیتا ہے کسی اور طریقے سے کہہ دیتا ہے کوئی یہ اللہ کی یہ قدرتی شان ہے کہ یہ بازی اور اپنے کے ساتھ ہی کرنی ہوتی ہے اس سے آئے گا کہ وہ پسلی سے پیدا ہوئی اس کو سیدھی کرنے کی کوشش کرو گے ٹوٹ جائے گی کسی ہاں، کے ساتھ گزارا کرو گے کیونکہ وہ بڑی برے طریقے سے پیش کرتے ہیں حدیث کو رسانی میں اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کا بڑا عورتوں کا بڑا لحاظ کیا اس میں اور تمہیں بڑی چھوٹ دی ہے تمہارا ساتھ گزارا کرنے کا کو کہا ہے تمہاری کباہت نہیں بیان ہوئی ہے تو ہمارے ایک شاہ رخ صاحب ہوتے تھے پروفیسر سے کبھی ہم بیٹھتے اکٹھے تو وہ کہا کرتے تھے کہ جو چیز خامن لگے خرید کر لانی ہے نا اور اپنا صاحب اس میں سے ہم نکال لیں دونوں تو اس نے کہا اس پتہ اس کا علاج ہم کیا کیا کرتے ہیں تو کوئی کپڑا خرید کر میں لے آتا ہوں گھر پر رکھا ہوتا ہے تو گھر کہتے ہیں کپڑا کس کا اس کو ہاتھ نہ لگائیں یہ تو پرانا پروفیسر صاحب کے لیے منگایا ہوا ہے ان کے گھر کے لیے ان کو بھیجیں گے تو کہتی سے وہ کہتی یہ تو بڑا اچھا کپڑا ہے اور یہ تو ان کے لیے لائے یہاں تم تمہیں پسند تمہارے لیے بھی لے آئے گا میں نے ہاں ہمارے لیے بھی لے آؤ میں کہ چلو پھر اس کو رکھ لیں ان کے لیے اور لے لیں گے <laughs> پھر ٹھیک ہو جاتا ہے <laughs> پھر ٹھیک ہو جاتا ہے اور اگر وہ براہ راست کے یہاں بس سارے ساتھ ہمارا پہلے ادھر گھر تھا نا مانا تھا اس طرف مانا تھا میں کوئی کپڑا خرید کر لایا تو سارے ایپ گھر میں نکلے اس میں خرابی ہے میں مجھے سمجھ نہیں میں میں کیا کروں تب ہمارا پڑوسی تھا فرید خان ارکنگ اس کی ایک بڑی بہن تھی جس کی شادی نہیں ہوئی بڑی عمر کی تھی وہ سارے محلے کی منیٹر تھی وہ تو کبھی کبھی اپنا پورا دورہ بھی جاتی تھی اس کی آؤٹ پر ہوتی تھی کیونکہ بڑی سی اور اس کی قدر ہوتی تھی بڑی تو ہمارے گھر پر بھی آ گئی تو اس نے جو کپڑے کو دیکھا تو اس نے کہا کپڑا وسط راغ لگے اور ڈیر کر کے نئی ویل آئی ہے بڑی مقبول ہے اور باجی چل رہی ہے تو ہاں نے کہا کہ تو مجھے گھر پر بتایا کسی نے کیا کہ فری خان کی جو بہن آئی تھی اس نے اس کو منظور کر لیا ہے اور میں کہا اچھی بات ہے ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمارے بڑے کا پیر کون ہے <laughs> اب تو جو کام ہم کریں گے تو ہمیں تو سادی ہوگی وہ اس کو جا کر کہیں گے جی کبھی یہ ہمارے لیے آسان کر دو گھر پر پیغام بھیجنے لیے آسان کر دو ہمارے مولوی صاحب تھے کہا کرتے تھے کہ میں جب گھر کو کپڑا لے جاتا ہوں نا تو جو پچاس روپے گز والا اس کو اسی روپے گز کہتا ہوں تو وہ کہتے ہیں اور جو ساٹھ روپے والا ہوتا ہے اس کو ساٹھ روپے گز کہتا ہوں کہتے ہیں وہ پچاس والا خریدا جاتا ہے بس میری جان چھوٹ جاتی ہے تو وہ اس طرح کی پھر تو ہم بولی صاحب پانی نہیں کر سکتے ہمیں تو مسئلے کا ہی پتہ نہیں ہوتا ہمیں تو مسئلہ کوئی پتہ نہیں ہوتا بولا خاضی صاحب کسی سے کہتے ہیں فلاں کام کرو وہ کہتے ہیں ان گا اس کروں گا بولیوں والا ان شاء اللہ کیمیوں والا بولی بھی اگر ان شاء اللہ کہ طرح سادہ کا جب ان اللہ اللہ کا نام ملے گا اور ساتھ ان شاء اللہ خوبصورت وہ بھی کہار بھی کا لفظ کہ ضرور کرے گا تو مولوی نے کچھ مسئلے اپنے لیے رکھے ہوتے ہیں ذاتی مسئلے ہوتے ہیں وہ کسی دوسرے کو نہیں بتاتے چلے آپ کو ایک لطیفہ یاد آ کہ یہ بخشالی علاقہ ہے نا ایک ادھر گجرات ہے مردان ہے گجرات بخشالی وہاں گئے تو آئے کہ مودی صاحب رات کو برات میں ہم گئے تھے کوئی رات کے پتہ نہیں دس کے گیارہ بجے پہنچے تو مودی صاحب بڑے خوش ہوئے اور بات چیت شروع کیا نے کہا میں جا رہا تھا پر وہ کہ اس زمانے میں حج میں کوئی چار مہینے لگتے تھے تو گھر گروڑی نے سخت لڑائی کی سخت لڑائی کی تو کہتے ہیں لڑائی ہماری ہوئی دونوں کی تو میں نے کہا کہ ذات ماما طلاق ہے اور اس کے بعد جو ہے تو ہاں۔ کہتے ہیں کہ وہ غصے کیا کسی حالت میں اس کو میں نے ایسے بھی کیا بس چلا گیا میچ پر اب وہ پیچھے لوگوں سے پوچھتے رہی پوچھتے رہی لوگوں نے کہا کہ تو اگر ایک طلاق بھی اس نے دیے تین گزر گئے تو پھر تلاش گئی تلاک ہو گئی ہو تو چار مہینے تین مہینے چار مہینے سے بس چار مہینے واپس جب میں آیا تو گھر میں سو گئے گیا چار تو تلاک کر کے چلا گیا چار مہینے گزر گئے تو خیر جی ہو کہ گھر خواہ نہیں سارے کہتے ہیں اب یہ کیا کہے گا مجھ پر کوئی پریشانی نہیں ہے ملاقات وغیرہ ہوگی کوئی فیصلہ کوئی جرگا کچھ کریں کچھ بھی نہیں ہے گھر والے بھی کہتی ہے کہ اتنا مجھے جانے کو کہتا ہے گھر سے نکلنے کرنا کچھ کچھ بھی نہیں کہتا تو خیر آ کے گھر والے کہ تلا کا کڑے سو وہاں یہ تلاق نہیں تلا کا کھڑے ہوئے کچھ پودر سے مرتا کھڑے گا رجوع بھی میں کھڑا یہ طلاق میں نے وہ ختم کر دی تھی <laughs> کہ رجوع کے لیے طلاق نہیں ہوئی تو وہ کھڑے تھے اس نے کہا کہ ہاں، اس نے کہا وہ میں نے رجوع کی کی نیت ہوئی تھی تو میں کہا مسئلہ ہاں، مودی صاحب ہیں ہمیں بیچارا کیا کریں وہ تو چھوٹتے ہی کہتے پر جب پٹھان غصے میں آتا ہے جب تک وہ پستول کا فائر نہ کرے اور جب تک وہ تین طلاق نہ کہے اور اس کا ٹھنڈا نہیں ہوتا ہے ہاں جی۔ خیر یہ آج آیا تھا الطاف صاحب گلستان شادی کے شاگرد ہے میرا یہ نا تو گلستان پڑھنے کے لیے کبھی کبھی جب فارغ ہو جائے تو آ جاتا ہے پچھلا سب جب دورا ہوا تھا سب پچھلا بھول جاتا ہے پھر اگلا پڑتا ہے ہمارے گاؤں میں ایک طالب علم اس کو کہتے ہیں محمود استاد محمود استاد کی عمر پچاس سال سے تو ہو گئی تھی لیکن اس کا سبق ختم نہیں ہوا تھا جب کتاب پڑھتے پڑھتا آخر کو پہنچتا سر تو کوئی شرارتی لڑکا اس کا نشان لا کر اگلے سر پر کر یاد نہیں ہوتا کہ کہاں سے پڑھ رہا پھر شروع کر دیتا اس یہ مسئلہ تھا کہ نماز پڑھنے نہیں تھی سب کچھ کرائے بس سے صاف کرنا سب کچھ کرنے کا نماز پڑھنے کوئی نہ تھے تو ایک دن کسی نے گھیر کر اس کو آگے کھڑا کر دیا جب وہ سیدے میں چلا گیا تو اس کو اندازہ نہیں ہوا کہ اب میں کیا کروں تو اس بس سے بھوما بڑا سا سوچا سوچا آخر سے کہ میں اب اس مسئلے حالی ہے کہ میں یہاں سے بھاگ جاؤں اس کو خیال آیا کہ پیچھے تو میرا فلانا دوست بھی ہے اس کو تو بڑی تکلیف ہوگی سب رکھے رکھے گا اتنی دیر والی تو وہ جا رہا تھا اس کو سے کیا اچھا اب لوگ سیدھے پڑھے پڑھے پڑھے دیکھا وہ آگے باہر بھی نہیں تو اٹھے صاحب کے دو سالوں گرسہ ختم نہیں دو کہ تین سال ہو گئے دو سال ہو ڈھائی سال ہو گئے بارہ لوگ اس میں گرسا میں لکھا ہوا تھا وہ آج کا باپ تھا غصہ اور نرمی پر تھا غصہ اور نرمی تو واقعی یہ آدمی دانش پہ مشرق گزرا ہے اور ابدال کے درجے کا ولی گزرا ہے ابدال کے درجے کا ولی گزرا ہے اور چالیس سال میں وہ علم حاصل کیا ہے ہاں جی۔ اور کبھی پچاس سال میں شادی کی ہے اور ایک سو بیس سال عمر ہوئی ہے ہاں جی۔ ایک بزرگ نے نوے سال کی عمر میں علم شروع کیا ہے ایک سو پچاس سال عمر ہوئی ہے اور مسلم شریف عزیز کی بہت بڑی کتاب ہے اس کے راویوں میں ایک وہ بھی ہے ہاں جی۔ خواجہ میری رحمۃ اللہ علیہ کی سات سال کی عمر میں پہلی شادی ہوئی ہے نوے سال کی عمر میں دوسری شادی ہوئی ہے اور ایک سو بیس سال کی عمر میں فاطر اتنے بارہ سال تو میں نے خواجہ عثمان رویل رحمۃ اللہ علیہ جو ان کے پیر و شیخ تھے ان کو کندھے پر اٹھا کر پھرایا ہے یہ تو معذور تھے ٹانگوں سے گھوڑے پر ڈٹو پر سفر نہیں ہو سکتا تھا کہتے میں نے ایک بینگی بنائی ہوئی تھی لمبا ڈنڈا بچنے بچنے لگے بھی دیکھیں ایک پرڈا تھا دوسرے پرڈا کیا پرڈے میں بستر سامان وغیرہ سب رکھتا تھا اور ایک خواجہ ہم بٹھاتا تھا اور پھر جان میں جانا تھا سفر کرتا تھا بارہ سال میں نے اس کو سفر ہاں جی۔ سعد نے اللہ لکھے ہوئے ہے کہ نہ تو اتنا نہ کہ جب اتنا غصہ نہ کر دشمن پر اتنا غصہ نہ کر کہ تیرا دوست بدہواس ہو کر یہ چھوڑ دیں دشمن کر کے بدواس ہو کر چھوڑ دیں راجو نے لکھا ہے کہ نہ اتنا غصہ نہ اتنا غصہ کر کہ تو ناگوار ہو جائے اور نہ اتنی گرمی کر لوگ تجھ پر سوار ہو جائے کوئی تجھ پر سوار ہو جائے الفاظ بڑے کافی والے استعمال کرتے ہیں نہ ناگوار ہو جائے نہ کوئی تر پر سوار ہو جائے یہ تو میں نے ترجمہ کر دیا انہوں نے فارسی کے بڑے خوبصورت حال لکھے تو انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ جب تو غصہ کرتا ہے تو غصے کی آگ پہلے تجھ پر آتی ہے غصے کی آگ پہلے تجھ پر آتی ہے اور تو اس طرح بعد پھر دوسرے پر جاتی ہے اور کبھی اس تک جاتی ہے کبھی جاتی ہی نہیں ہے لیکن تجھ پر یقیناً آ گئی میں کہ ماڈرن میڈیسن کا مار تھا شادی صاحب رحمۃ اللہ ہاں؟ کہ اس پر کا اثر ہوا ہے نا ہوا آپ کو تو بلڈ پریشر آئی ہو گیا نا اور آپ کے بدن میں تو کارٹیسون تین وہ انجائن نکل آئے جو مسلسل نکلتا رہے تو آپ شوگر کے مریض ہو گئے شوگر کے مریض ہو گئے اور آگے بڑے دل کے مریض ہو گئے آساب کے مریض ہو گئے کہ رگیں ایک خاص پریشر پر سارے اعضاء کو خون دیتی ہیں اور جس جگہ پر نزاکت زیادہ ہے تو وہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے رگ پر ایک سیفٹی ویلو لگایا ہے کہ باقی بدن کو تو بلڈ خون دینا ہے ایک سو بیس پریشر پر ہاں جی؟ لیکن آنکھ میں جو ہے تو خون دینا ہے تیس پریشر پر سیفٹی ویلو اس کی پریشر کو کنٹرول کرتا ہے پھر آگے جاتا ہے ایسے اللہ تمہارا نظام بنایا تو جس سے بلب سے گزارنا تھا اور ایک سو بیس کو چیز پر لانا تھا اتنا زیادہ ہوا کہ اس کو کنٹرول نہیں کر سکا بیا چیز کے ساٹھ سر پر چلا گیا کی آنکھ نہیں ہونے کا خطرہ ہو جاتا ہے کسی کا کیا خطرہ ہو جاتا ہے عجیب بات اس بات تو بعد میں جاتا ہے تو اسے کرنے والا بیا آتا ہے اس پر بعد میں جاتا ہے اور کبھی جاتا ہے کبھی اس تک جاتے ہی نہیں اس پر سر صرف ہوگا کیمسٹری کا پروفیسر درمیان کی جو وفات ہوئی تھی بٹ نے اس کی لڑائی کی تیس روپئے پر جی۔ اور لڑائی کو وہ چکانے کے لیے گیا دوستی نہیں کوئی دوسرا پروفیسر صاحب تھا کون تھا اس کے گھر پر اور وہاں جا کر جائے کسی بڑے آدمی سے ملتا کوئی شکوا شکایت کی ضرورت کرتا ہے اور لڑکوں سے اس کی تو, تو میں پھر انہوں نے بےزت کر دیا ان کو غصہ کرنے کے لیے کھڑا ہوا بس ہارٹ اٹیک اسی اس جگہ بس لیٹ گیا وہاں جی۔ سے اس کی لاش اٹھا کر لائی جی۔ مجھے اطلاع ملی ہے مانس میں کہ ایک تو نہ تو کام کرنے میں اعتدال کرتے ہیں ہاں جی۔ ازدواجی لک میں ڈال کرتے ہیں ہاں جی۔ اور ہر جگہ اپنے کی فضا بنائی ہوتی ہے گھر میں میں دفتر بازار میں بس میں سیٹ پر کل سے میلا مولی سب آ گیا طبیعت اس کی خراب تھی <clears throat> تو میں نے کہا کہ کیا بات ہے نے کہا بس میں بیٹھا ہوا چڑھا ہوا تھا اور <clears throat> کچھ لڑکیاں آ گئی کالج کی تو ان کو بٹھانا چاہتے ہیں بس والا کنڈکٹر کو کہ نہیں آ رہی ہیں مجھے کہتے ہیں خواہش ہے مجھے اتار رہا ہے ان کو تو کہتے میں سے کہا تمہاری ایسی سی اور کہتے میں کہا کہ مشرف کو ایسی کو اللہ کار کر کے میں نے بد دعائیں شروع کی اور ہنگامہ میں نے شروع کر دیا اور میں نے کہا میرے قریب آؤ تو مجھے اتارو گے اور میں دیکھتا ہوں ابھی میں کہوں تو اپنا آرام سے سفر کر کے چلا گیا مریض صاحب تو شکر کئی مریض ہے اور کئی کئی دو تین بیماریاں تمہاری ہیں تم نے تو اپنے آپ کو پریشان کر دیا شکر کیا گئے تھے تو میں بے تو نے کہا جو صوفی کسی آئے ہوئے حال کو انسانوں کی طرف سے سمجھے یہ پریشان پھرتا اور یہ ناقص ہے اور یوں سمجھے گا کہ اللہ یہ حال تو من جان بلّہ آیا ہے اللہ کی طرف سے آیا ہے اور میرے لیے کسی خیر کے لیے کسی آزمائش کے لیے کسی درجے کے لیے کسی سواب کے لیے آیا ہوا ہے تو اس کو <clears throat> کبھی پریشانی نہیں ہوتی ہاں جی۔ خیر نے کہا اس اسکول میں پڑھاتا ہوں ہیڈ ماسٹر کہتا ہے پیسے پیسے کھا رہا ہے اور یہ میں تمہارا کیا کام ہے اس کے ساتھ پیسے کھا میں رہے تو بڑا حیران ہو گیا کہ نہیں کام تمہیں مقرر کیا حکومت میں اس کو روکو گے اور اس کا حساب کتاب تم کرو گے لوگ اس پر آ تب سے کرتے تمہارے سامنے تو تم اس کے خلاف بلواتے ہیں تو تم جگہ پر بیٹھے ہوئے تو پر جا کر ساری شکایتیں تمہاری اس کے پاس پہنچا دیتے ہیں تمہارا جب گھر اچھے خاص تم نے مسئلہ بنایا ہوا ہاں۔ کہ اللہ کے تعلق والے بندے فالتو فضول باتوں میں اور فالتو اور فضول باتوں میں نہیں لگا کرتے بہت ستا مجھے اشد ضرورت ہو ہمارے ڈاکٹر صاحب جس اسپتال میں جائے وہاں جھگڑا جس افسان جائے لوگ تنگ کر سکے ایک دو تین جگہوں سے شکایت دو جگہ کی شکایت کی کہ لوگ ٹھیک نہیں ہوتے میں کہا ٹھیک کریں ان کو ہوتا ہے میں نے کہا میں بھی آؤں گا کسی دن بات کریں گے سب سے تیسری جگہ جھگڑا ہوا چوبیس جگہ تبدیلی وہاں جھگڑا ہوا میں نے کہا بار بار خدا رب آپ کو سوچنا چاہیے کہ آپ میں کیا کمی ہے میں ساتھی سے کہا کہ مجھے اس کے بارے میں بتاؤ نے کہا اتنا بولتا ہے کہ بولنے سے اپنی شخصیت کو ہلکا کر دیتا ہے ڈانس پکی جو آدمی بہت بولتا ہے ہر چیز میں ٹانگ اڑاتا ہے ہر چیز میں باس کرتا ہے ہر چیز پر رائے دیتا ہے یہ اپنی شخصیت کو ہلکا کر دیتا ہے لانس پک کی پھر اس کو بہتر کرنے کے لیے اس کو تکلیف دینے کے لیے اس کو تنگ کر لوگ شیئر ہو جاتے ہیں ان کو حوصلہ ہو جاتا ہے یہ اللہ والے جو ہے فضول یعنی باتیں فالتو باتیں فالتو بات سے فالتو کام بالکل نہیں کرتے ہیں سب سے زیادہ بے بہا قیمتی چیز وقت ہے وقت اس کے ایک ایک منٹ کی اتنی قیمت ہوتی ہے کہ بعض اوقات مملکتیں ڈوب جاتی ہیں اور تیر جاتی ہیں مملکتیں ڈوب جاتی ہیں یا تیر جاتی ہیں المیر رحمۃ اللہ علیہ سے مشاق نے کہا کہ والد صاحب کو فوراً باعزت فارغ کر کے اس کے کون سا جہاں اس کی بیوی دفن تھی آگرہ کہ آگرہ قلعے میں بھیج دیں اور جلدی آگے بڑھ کر اخبار پر قبضہ کر لیں ورنہ دارا جو ہے تو سب کچھ ہندو بنا رہا ہے سب کچھ ہندو بنا کر چھوڑ دے گا کہ اس میں تاخیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے فوراً آگے بڑھ کر اقتدار کو لینا ہے پورا نقصان ڈوب رہا تھا اس کا ہے بیاس کے کنارے پہنچا بارش لوگ اور آگے جو ہے تو اس طرح پورس آیا ہوا تھا راجا پورس مقابلے کے لیے بارش شروع ہوتی سب سب پور سے کہا کہ میں ہو جاؤ اس کے بدلا نے دیکھا کہ بارش کو تھوڑی دیر برسنے دیا تو اتنا سیلاب درا میں آ جائے گا کچھ پار نہیں کر سکے گا تو اس نے لوگوں سے کہا کہ نمک نہیں ہو پگل جاؤ گے بڑو آگے بارش میں بارش میں دریا پار اور فوج پر ہاتھی اس کے ایسے ہی کھڑے ملے ان کو جب چند لے گئے بھاگے پیچھے اپنے لٹکے پر چڑھ گئے ڈوڑنے لگ گئے اور سب کو خیموں میں اسٹینڈ کر دیا جی اور آگے جا کر پورس کو گرفتار کر کے بس یہ بند کر لے آئے سارا ہندوستان دروازہ کھلا پڑا اتنی قیمتی چیز چیزیں بر وقت ہاں جی۔ فیصلہ اللہ کے تلک والے بندے فالتو لا نہیں یعنی۔ اضافی بات تو میں نہیں لے سکتا ہاں جی۔ طرز زندگی اللہ کے طلب والے بندوں کا صوفیہ کا یہ سیکھنا پڑتا ہے صرف ذکر اذکار تک بات نہیں ہے مراقبہ ذکر اذکار تک بات نہیں ہے ٹھیک ہے نا یہ پوری زندگی ہے اس لیے غیر ماقع کے لوگ جو ہیں وہ صرف ذکر اذکار مراقبات پر لگاتے ہیں شخصیت آدمی کی نہیں بنی ہوتی آج کے دور میں تو بہت انحطاط ہے انسانوں کے پاس جنہیں معلومات تک نہیں ہے پہلے لوگ باقی عقائد وغیرہ درست ہوتے تھے زندگی کی ہوتی تھی صرف ازکار مراقبات پر ڈال کر ان کے بازوں کو صاف کر کے ان کو قابل کر دیا جاتا تھا اب تو انسان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے معلومات دن کی نہیں